کاش تم اپنی زبانوں پر قابو رکھتے کاش تم بھی مسلمانوں والی باتیں کرتے کاش تم ان مدرسوں میں جھاڑو دینے کے لیے آتے کاش تم ان مسجدوں میں سجدے کرنے کے لیے آتے کاش تم ان علماء کے پاؤں کی خاک اٹھانے کے لیے آتے ڈی سی صاحب یہی تاری سعید الرحمان صاحب تھے جن کے ساتھ میں سفر میں گیا سوائے نیند کے اوقات کے ہر وقت میں ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتا تھا کیا میری زندگی میں اس شخص پہ آ سکے گی اور نہیں ہو سکتا میں یہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں مقدمہ قائم کرو اس مرد درویش پہ اور پھر عدالت میں بندوبست کرو حاضری میں دوں گا انشاءاللہ